حضرت میمونہ بنت کردم یساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی علیہ وسلم سے ملے جبکہ وہ اون پر اپنے والد کے پیچھے سوار تھی انہوں نے کہا میں نے بوانا کے مقام پر اون ذبح کرنے کی نظر مانی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہاں کوئی وزن ہے انہوں نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کر لے یہ روایت ایک دوسری سند سے بھی حضرت محمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح مروی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اکتیس